يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير أي أهل الكتاب باليقين حمال رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس رسولوں کی آمد کی تاخیر کے زمانے میں آ پہنچے جو تمہارے پاس صاف صاف بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر آئے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ میں نے تم سب کی طرف اپنا رسول بھیج دیا ہے جو خاتم الانبیاء ہے جس کے بعد کوئی نبی یا رسول آنے والا نہیں یہ سب کے بعد کے ہیں دیکھ لو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک کوئی رسول نہیں آیا فترہ کی اس لمبی مدت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے بعض کہتے ہیں یہ مدت چھ سو سال کی تھی جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے بعض کہتے ہیں ساڑھے پانچ سو برس کی بعض کہتے ہیں پانچ سو چالیس برس کی کوئی کہتا ہے چار سو سے کچھ اوپر تیس برس کی ابن عساکر میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے درمیان نو سو تینتیس سال کا فاصلہ تھا لیکن مشہور قول پہلا ہی ہے چھ سو سال کا بعض کہتے ہیں کہ چھ سو بیس سال کا فاصلہ تھا ان دونوں قولوں میں اس طرح تطبیق بھی ہو سکتی ہے کہ پہلا قول شمسی حساب سے ہو اور دوسرا قمری حساب سے ہو اس گنتی میں ہر تین سو سال میں تقریباً آٹھ سال کا فرق پڑتا ہے اس لیے اہل کہف کے قصے میں ہے غلبی صوفی کہفیم سنینہ وزداد وزدوتیساں وہ لوگ اپنے غار میں تین سو سال تک رہے اور نو برس اور زیادہ کیے بس شمسی حساب سے اہل کتاب کو جو مدت ان کی غار کی معلوم تھی وہ تین سو سال کی تھی نو بڑھا کر قمری حساب پورا ہو گیا آیت سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے جو بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو علی الاطلاق خاتم النبیین تھے فترہ کا زمانہ تھا یعنی درمیان میں کوئی نبی نہیں ہوا چنانچہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام سے بنسبت اور سب لوگوں کے زیادہ اولا ہوں اس لیے کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو خیال کرتے ہیں کہ ان دونوں جلیل القدر پیغمبروں کے درمیان بھی ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام خالد ابن سینان تھا یہ روایت مصدرک حاکم کی ہے اور اس کی صنعت بھی ضعیف ہے جیسے کہ خدائی وغیرہ نے حکایت کی ہے مقصود یہ ہے کہ خاتم الانبیاء اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس وقت تشریف لائے ہیں جب کہ رسولوں کی تعلیم مٹ چکی ہے ان کی راہیں بے نشان ہو چکی ہیں دنیا توحید کو بھلا چکی ہے جگہ جگہ مخلوق پرستی ہو رہی ہے سورج چاند بت آگ ولی پیر مرشد سجادہ نشی تودے درگاہیں ان کی پوجا کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کا دین بدل چکا ہے کفر کی تاریکی نور دین پر چھا چکی ہے سنتوں کی جگہ بدعتوں نے لے لی ہے دنیا کا چپا چپا سرکشی اور تغیانی سے بھر گیا ہے عدل و انصاف بلکہ انسانیت بھی فنا ہو چکی ہے جہالت و غباوت کا دور دورہ ہے بجز چند نفوس کے اللہ تعالیٰ کا نام لیوا زمین پر نہیں رہے بس معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی جلالت و عزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی تھی اور آپ نے جو اللہ کی رسالت ادا کی وہ کوئی معمولی رسالت نہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا مجھے میرے رب کا حکم ہے کہ میں تمہیں وہ باتیں سکھاؤں جن سے تم ناواقف ہو اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آج ہی بتائی ہیں فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو جو کچھ عنایت فرمایا ہے وہ ان کے لیے حلال کیا ہے میں نے اپنے سب بندوں کو موحد پیدا کیا ہے لیکن پھر شیطان ان کے پاس آتا ہے اور انہیں بہکاتا ہے اور میری حلال کردہ چیزیں ان پر حرام کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ باوجود دلیل نہ ہونے کے شرک کریں سنو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو دیکھا اور تمام عرب و عجم کو ناپسند فرمایا بجوز ان چند بقایا بنی اسرائیل کے جو توحید پر قائم ہیں پھر مجھ سے فرمایا میں نے اے نبی آپ کو اسی لیے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے کہ میں آپ کی آزمائش کروں اور آپ کی وجہ سے اوروں کی بھی آزمائش کر لوں میں نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی ہے جسے پانی دھو نہیں سکتا اور جسے آپ سوتے جاگتے پڑھتے ہیں پھر مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں قریشیوں میں پیغام رب تالا پہنچاؤں میں نے کہا اے اللہ یہ تو میرا سر کچل کر روٹی جیسا بنا دیں گے پروردگار نے فرمایا آپ انہیں نکالیے جیسے انہوں نے آپ کو نکالا آپ ان سے جہاد کریں آپ کی امداد کی جائے گی آپ ان پر خرچ کیجئے آپ پر خرچ کیا جائے گا آپ ان کے مقابلے پر لشکر بھیجیے ہم اس سے پانچ گنا لشکر اور بھیجیں گے اپنے فرما برداروں کو لے کر اپنے نافرمانوں سے جنگ کیجیے جنتی لوگ تین قسم کے ہیں انصاف پرور بادشاہ توفیق خیر والا اور صدقہ خیرات کرنے والا اور رحم کرنے والا قرابت دار مسلمانوں کے ساتھ اور نرم دلی کرنے والا اور باوجود مفلس ہونے کے حرام سے بچنے والا حالانکہ صاحب عیال بھی ہے اور جہنمی لوگ پانچ قسم کے ہیں وہ سفلے لوگ جو بے دین خوش آمد خورے اور ماتحت ہیں جن کے آل اولاد اور دھن دولت نہیں اور وہ خائن لوگ جن کے دانت چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی تیز ہوتے ہیں اور حقیر چیزوں میں بھی خیانت سے نہیں چوکتے اور وہ لوگ جو صبح شام لوگوں کو ان کے حل و مال میں دھوکہ دیتے پھرتے ہیں اور بخیل یا فرمایا کذاب اور شنزیر یعنی بدگو یہ حدیث مسلم اور نسائی میں بھی ہے مقصود یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سچا دین دنیا میں نہ تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے لوگوں کو اندھیروں سے اور گمراہیوں سے نکال کر اجالے میں اور راہ راست پر لا کھڑا کیا اور انہیں روشن وضاح شریعت عطا فرمائی اس لیے کہ لوگوں کا عذر کٹ جائے انہیں یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا ہمیں نہ تو کسی نے کوئی خوشخبری سنائی نہ دھمکایا نہ ڈرایا بس کامل قدرتوں والے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی ہدایت کے لیے بھیج دیا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو ثواب دینے پر اور نافرمانوں کو عذاب دینے پر قادر ہیں